السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ کا I hope that you must be creating lot of graphical user interfaces and you must be handling their events as well کچھ اپنی پسند کی کچھ اپلیکیشنس بھی آپ نے بنائی ہوں گی ان کے ایونٹس بھی ہینڈل کر کے دیکھے ہوں گے ایونٹ ہینڈلنگ کی کچھ اپروچز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھیں آج انہی اپروچز کو لے کے کچھ آگے چلتے ہیں کچھ تھوڑی سی اوپ uh, بیسڈ چیزیں بھی آ جائیں گی آپ نے کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں جیسے انر کلاسز وغیرہ کے کانسیپٹس ہیں ان کی ہم ایک ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر تھوڑی سی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھ لیں گے تو ایونٹ ہینڈلنگ کی ایک دو اور اپروچز ڈسکس کرتے ہیں یا آپ کو جاوا کی لینگویج سے بھی فیملیئر کریں گی اس کے اندر جو ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں ان سے بھی فیملیئر کریں گی اور آپ کی زیادہ پریکٹس بھی ہو جائے گی ایونٹ ہینڈلنگ کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی لاسٹ لیکچر کی ایگزامپل ریوزٹ کر لوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا ہم نے ونڈو کے ایونٹ کو ہینڈل کیا تھا اور ایونٹ ہینڈلنگ کے وہی تین اسٹیپس جو میں آپ کو بار بار بتاتا آیا ہوں آج میں آپ سے پوچھوں گا کیا ہے تو ذرا میں اسٹیپ بولتا ہوں اور آپ نے بتانا جی اسٹیپ ون کیا ہے بہت سارے لوگوں نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایونٹ جنریشن کمپوننٹ کریٹ کیا جائے اسٹیپ ٹو بتائیے گا اس کمپوننٹ کے لیے ہینڈل کریٹ کیا جائے اور اسٹیپ تھری کیا ہوگا اسٹیپ تھری یہ ہوگا کہ کمپوننٹ کو جنریٹر کو اور ہینڈلر کو آپس میں ہم رجسٹر کر دیں تو یہ تین جو اسٹیپس ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کے یہ ہر ایونٹ ہینڈلنگ کا جو بھی آپ جی او آئی بنائیں گے اور جس کے بھی آپ ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہیں گے اس میں یہ تین اسٹیپس ہمیشہ سے آئیں گے جو اسٹیپ ٹو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ہم نے ہینڈلر کریٹ کرنا ہوتا ہے اور ہینڈلر کے اندر جا کے ہم ایونٹ کو پروسیس کرتے ہیں تو جب ہینڈلر کے اندر جا کے ایونٹ کو پروسیس کرتے ہیں تو سارا پروسیسنگ لاجک بھی آئے گی اور پھر اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کی لاجک بھی آئے گی تو اس کے لیے ہم نے ڈسکشن یہ کی تھی کہ جاوا میں انٹرفیسز کی ایک فیسلٹی ہے کہ جس ٹائپ کا آپ ایونٹ ہینڈل کرنا چاہیں اسی ٹائپ کا ایک لسنر انٹرفیس ہے ایکشن ایونٹ کے لیے ایکشن لسنر تھا ونڈو ایونٹ کے لیے ونڈو لسنر تھا اور ماؤس ایونٹ کے لیے ماؤس لسنر تھا اور so on the list is the list is much more than we'd just explain تو یہاں پہ ہمارے پاس دو تین ایونٹس ہم نے uh, میں لیکچرس میں بھی بنا کے دیکھے تھے ان کی کوڈ بھی کر کے دیکھا تھا ایک لاسٹ لیکچر میں ہم نے ونڈو ایونٹ کیا تھا ونڈو ایونٹ کے لیے ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا اور کیونکہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہمارے پاس ایک طرح کی کانٹریکٹ سائننگ ہوتی ہے کہ جناب انٹرفیس میں جو میتھڈ ہیں ان سب کی امپلیمنٹیشن ہم نے دینی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ونڈو لسنر کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن بھی دی تھی جو میتھڈ ہمارے لیے ریکوائرڈ تھا اس کے اندر تو ہم نے کوڈ لکھ دیا تھا اور باقی میتھڈس کی ایم ٹی باڈیز دی تھیں ریفرنس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ وہ ذرا سات میتھڈس دیکھیں جو ہم نے ونڈو لسنر کے لیے امپلیمنٹ کیے تھے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ونڈو ایکٹیویٹیڈ کا میتھڈ تھا ونڈو کلوز کا میتھڈ تھا اسی طرح ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے اپنا کوڈ لکھا تھا and so on so there were seven different methods available in the window listener interface اور ہم نے ان میتھڈس کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان میتھڈس کے اندر سے ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تو امپلیمنٹ کیا تو اور باقی میتھڈس کی ایم ٹی باڈیز پرووائڈ کی تھیں یہاں پہ آپ ایک چیز پہ غور کر رہے ہوں گے یا آپ نے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک بڑی ویزیبل سی پرابلم ہے کہ میں صرف ایک میتھڈ یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس سات میتھڈز ہیں جن کے لیے جن کی امپلیمنٹیشن دینا میرے لیے کمپلسری ہے تو میں کر کے رہا ہوں کہ ایم ٹی باڈیز دے رہا ہوں جس کا کوئی یوز بھی نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا ایسی اپروچ ہو سکتی ہے کہ میں اس کے بعد جاؤں میں سارے کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینا سے اوائڈ کر سکوں یہ جو جنرل پرابلم ہے ذرا اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے so we were interested in window closing method only but we have to provide definitions of all the methods why because a class implementing an interface has to provide definitions of all the methods تو یہ ہمارے پاس بیسک ایک انٹرفیس کی وجہ سے ایک کنسٹرینٹ تھی کہ انٹرفیس میں جتنے میتھڈس ڈیفائنڈ ہیں ان سب کی امپلیمنٹیشن ہم نے پرووائڈ کرنی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کیا کوئی ایک ایسا کام میں کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے میں اوائڈ کر سکوں اس کا سلوشن ہے adapter classes use of adapter classes تو اڈیپٹر کلاسز کا استعمال کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اڈیپٹر کا نام اڈیپٹر کلاسز کا نام اڈیپٹر اس لیے رکھا گیا کہ ایک بڑا ایک فیمس ڈیزائن پیٹرن ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم یوز کرتے ہیں which is known as adapter pattern جب ہم کسی ایک کمپوننٹ کی کسی ایک کلاس کو کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کو اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے تو وہاں پہ اڈیپٹر پیٹرن کا استعمال ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر یا ڈیزائن پیٹرنس کے کسی کورس کے اندر آپ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلس پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وہاں سے نام ایک آیا ہوا ہے ہم جاوا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اڈیپٹر کلاسز کا یہ جو لسنر انٹرفیسز ہے ان کے ساتھ کیا لنکیج ہے اور کس طرح سے یہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں اڈیپٹر کلاسز جو ہیں یہ بیسیکلی انہیریٹنس کے پرنسپل کو یوز کرتی ہیں اور ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ میں تھوڑی سی اس کی تھیوری آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹس بھی کچھ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ساری میتھڈس کی ڈیفینیشن ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے تو اڈیپٹر کلاس سمجھ لیں ایک طرح کی کلاس بنی ہوئی ہے جس میں یہ ساری امپلیمنٹیشنس پرووائڈ کر دی گئی ہیں ایم ٹی باڈیز تو ہم نے کیا کیا ایک جیسے ونڈو لسنر انٹرفیس ہے ونڈو لسنر انٹرفیس کے اندر سیون ڈفرینٹ میتھڈس ہیں تو ہم اس کے کورسپونڈنگ ایک بنا لیں گے کلاس ونڈو لسنر ایک انٹرفیس ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے کورسپونڈنگ ایک کلاس بنا لیں گے جس کا نام ہوگا ونڈو اڈیپٹر اب ونڈو اڈیپٹر میں ہم کیا کریں گے کہ ونڈو اڈیپٹر اس ونڈو لسنر انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر لے گی جب امپلیمنٹ کرے گی تو ونڈو اڈیپٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کرے وہ سارے میتھڈس جو ونڈو لسنر میں ڈیفائن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن دیں تو ونڈو اڈیپٹر کے اندر ہم ان سارے میتھڈس کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات جتنے ہمارے میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن دے دیتے ہیں لیکن اینٹی باڈیز کے ساتھ یعنی کہ وہ میتھڈ ایز سچ کوئی فنکشن نہیں پرفارم کر رہا ہوتا لیکن اینٹی باڈیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اب یہ ایک کلاس بن گئی جس میں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کلاس سے اگر ہم اپنی کوئی کلاس انہیرٹ کرتے ہیں تو انہیریٹنس کے رول کی وجہ سے اس کلاس میں جو کچھ اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس دوسری جو ہماری سب کلاس ہے اس میں بھی اویلیبل ہوگا تو اس طرح کے پرنسپل کو یوز کیا گیا ہے اس کی ذرا فردر ڈیٹیلس دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے adapter classes for listener interfaces containing more than one event handling methods Java define adapter classes Examples are for window listener, there is a window adapter. For mouse motion listener, there is a mouse motion adapter and so on. تو جتنے بھی ہمارے پاس ایسے لسنر انٹرفیسز ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ میتھڈز اویلیبل ہیں جیسے کہ ونڈو لسنر آپ نے دیکھا اس میں سات میتھڈس تھے ماؤس موشن لسنر آپ نے دیکھا اس میں دو میتھڈس ہیں اندر پانچ ڈفرینٹ میتھڈس ہیں تو ایسے سارے کے سارے لسنر انٹرفیسز جن کے اندر ملٹیپل میتھڈز ہیں ان کے لیے جے ڈی کے کے اندر کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے تو ونڈو لسنر کے لیے ونڈو اڈیپٹر ہے ماؤس موشن لسنر کے لیے ماؤس موشن اڈیپٹر ہے and the list goes on اچھا اب اڈیپٹر کلاسز کرتی کیا ہے adapter classes a definition for all the with with ٹی bodies for their corresponding listener interface methods تو لسنر انٹرفیس میں جو جو میتھڈ کا سگنیچر ڈیفائن ہے اڈیپٹر کلاس کے اندر اس سگنیچر کے اگینسٹ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ امپلیمنٹیشن ایم ٹی باڈی کے ساتھ ہوتی ہے اس امپلیمنٹیشن میں کچھ لکھا نہیں ہوتا کچھ ڈیفائن نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے it means that window adapter class implements window listener interface یعنی کہ ہر اڈیپٹر کلاس نے اپنا کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اگزامپل ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ we've got public interface mouse motion listener یہ جے ڈی کے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ والا لسنر انٹرفیس پہلے سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے اور اس کے اندر دو میتھڈز ہیں ایک پبلک وائٹ ماؤس ٹریکٹ اور دوسرا public void mouse moved since it's an interface تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میتھڈس کی ڈیفینیشن نہیں ہے صرف سگنیچرز ہیں پروٹوٹائپس ہیں اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ویژول آ رہا ہے اس میں public class mouse motion adapter ایک کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے اور یہ class mouse motion listener interface implement کر رہی ہے اس کلاس کے اگر اندر جا کے آپ دیکھیں تو پبلک وائڈ ماؤس ڈریکٹ کا میتھڈ جو ہے وہ گیون ہے اور اس کے ساتھ ایم ٹی بریکٹس دی ہوئی ہیں یعنی کہ میتھڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے اس میتھڈ کی ڈیفینیشن کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا similarly public void mouse move جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایم ٹی باڈی پرووائڈ کر دی گئی ہے تو یہاں سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میری جو بھی اڈیپٹر کلاس ہوگی وہ کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی اور اس کے سارے میتھڈس کی ایم ٹی باڈیز پرووائڈ کر دے گی تو ونڈو لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس ونڈو اڈیپٹر کی لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس کی اڈیپٹر ماؤس موشن لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس mouse motion adapter mouse listener کے لیے ہوگا میرے پاس ماؤس اڈیپٹر یہ اڈیپٹر کلاسز کیا مجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے یہ کلاسز اگر پہلے سے ڈیفائنڈ نہ ہوتی تو میں بھی یہ کام کر سکتا تھا لیکن یہ کلاسز آلریڈی جے ڈی کے جو آپ کے پاس گیون ہوتی ہے اس میں یہ کلاسز پہلے سے ڈیفائن کر دی گئی ہیں تو اگر آپ ڈاکیومنٹیشن جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اڈیپٹر کلاسز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اڈیپٹر کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ صرف انٹرفیس امپلیمنٹ ہوا ہوتا ہے ود اینٹی باڈیز کوئی اس میں فنکشنالٹی گیون نہیں ہوتی تو اب جو ہم کام پہلے کرتے آئے ہیں وہ کرتے آئے ہیں کہ ہماری جو ایونٹ ہینڈلر کلاس تھی وہ کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی تھی جب ہم نے ماؤس کا ایونٹ ہینڈل کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے mouse motion listener interface implement کیا تھا سملرلی جب ہم نے ونڈو کا ایونٹ ہینڈل کیا تھا تو ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ previously handle classes need to implement interface اور ہماری کچھ سچویشن اس طرح سے بنتی تھی public class event example implements mouse motion listener اب کیونکہ ہماری ہینڈلر کلاس نے mouse motion listener interface implement کیا تھا اس لیے اس ہینڈلر کلاس کے اندر ہم سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرتے تھے اب جو ہم یہ والا کیس دیکھ رہے ہیں اس میں آلریڈی ایک اڈیپٹر کلاس ڈیفائنڈ ہے جس نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور اس اڈیپٹر کلاس کے اندر سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ود باڈیز تو ہم کر کیا سکتے ہیں کہ انسٹنٹ ہماری ہینڈلر کلاس خود سے وہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے ہماری ہینڈلر کلاس انہیرٹ کر سکتی ہے اڈیپٹر کلاس سے تو ایک انٹرمیڈیٹ چیز آ گئی پہلے یہ دیکھیں یہ میرا تھا انٹرفیس اور یہ میرا تھا ہینڈلر تو اس ہینڈلر نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہوا تھا اب ان کے بیچ میں ایک اور چیز آ گئی وچ از اڈیپٹر انٹرفیس اس اڈیپٹر نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور یہ میرا جو ہینڈلر ہے یہ اس اڈیپٹر کو کر دے گا ایکسٹینڈ اس اڈیپٹر سے انہیرٹ کر لے گا کیوں کے اڈیپٹر کے اندر میں سارے میتھڈس کی ڈیفینیشنس دے چکا ہوں آلریڈی تو انہیریٹنس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ میتھڈس میرے پاس بھی اویلیبل ہوں گے جس کلاس میں میں انہیریٹ کر رہا ہوں اور وہاں پہ میں ان میں سے اپنے مطلب کا میتھڈ جو بھی ہے اس کو اوور رائڈ کر لوں گا اس پوائنٹس کو ذرا ہم اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ now handler class will inherit from adapter class previously کیا تھا کہ handler class was implementing a listener interface now our handler class is inheriting from adapter class تو جو ہماری لاسٹ سلائڈ میں آپ نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا public class event example implements mouse motion listener وہ یہاں پہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گا public class events example extends mouse motion adapter وہاں پہ ایونٹس ایگزامپل کلاس جو تھی وہ انٹر لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی یہاں پہ ایونٹ ایگزامپل کلاس جو ہے یہ ماؤس موشن اڈیپٹر کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے اس سے انہیریٹ کر رہی ہے فائدہ کیا ہوا due to inheritance all the methods of the adapter class will be available inside our handle class since یہاں پہ دیکھیں کہ event example class is inheriting from mouse motion adapter اور ماؤس موشن اڈیپٹر کی ہم نے ڈیفینیشن دیتے ہوئے دکھایا تھا کہ وہاں پہ ہم نے دونوں میتھڈس دے دیے ہیں جو کہ ماؤس لسنر انٹرفیس میں تھے ان کی باڈیز بھی پرووائڈ کر کرنی تو وہ دونوں میتھڈس میرے پاس ایونٹس ایگزامپل کلاس میں اب اویلیبل ہیں سو ایونٹ ایگزامپل کلاس میں اس کا مطلب ہے کہ انہیریٹنس کی وجہ سے میرے پاس دونوں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن آ گئی ہے ایم ٹی باڈیز اور ان میں سے جو میتھڈ میں یوز کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا انہیریٹنس میں اگر ہم نے کسی میتھڈ کو ماڈیفائی کرنا ہو تو ہم اس میتھڈ کو اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں تو جو بھی میں میتھڈ یوز کرنا چاہتا ہوں میں اس کو اوور رائڈ کر لوں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ since adapter classes has already provide the definition with ٹی bodies we do not have to provide implementation of all the methods again what we have to do is we only need to override our method of interest تو اڈیپٹر کلاسز جو ہے یہ ہمارے ہیلپ کس طرح کر رہی ہیں کہ بجائے کہ ہماری ہینڈلر کلاس کو سارے میتھڈ امپلیمنٹ کرنے پڑیں یہ آلریڈی ہمیں سارے میتھڈ امپلیمنٹ کر کے دے دیتی ہیں ہم اڈیپٹر کلاس سے اپنی ہینڈلر کلاس کو انہیریٹ کرا لیتے ہیں اور بائی انہیریٹنس سارے میتھڈس کی امپلیمنٹڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں جس میتھڈ کی ماڈیفکیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم اوور کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس ابھی میں نے کہا کہ کچھ کلاسز کے اڈیپٹرس ہیں کچھ کے نہیں ہیں جنرلی ان کلاسز کے اڈیپٹرس ہیں جن میں ایک سے زیادہ میتھڈس ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے صرف ایک میتھڈ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہوں باقی میتھڈس کو امپلیمنٹ نہ کرنا چاہتے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے اڈیپٹرز اویلیبل ہیں کون سے اڈیپٹرز اویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس یہاں تین کالمس ہیں لیفٹ سائڈ پہ ہے ہمارے پاس لسنر کا کالم اس کالم میں سارے کے سارے لسنرس کی لسٹ اویلیبل ہے اس سے آنورڈ جائیں تو سینٹر میں ہے ہمارے پاس اڈیپٹر کلاسز کا کالم اس میں سارے اڈیپٹر جو اویلیبل ہیں ان کی لسٹ ہے اور اگر ہم تھرڈ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جو کالم ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہے رجسٹریشن میتھڈ کا کالم یعنی کہ اس کالم میں بتایا ہوا ہے کہ ہر اڈیپٹر کو ہر لسنر کو رجسٹر کرنے کے لیے کون سا میتھڈ استعمال ہوتا ہے اس میں سے ذرا ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں اگر آپ پہلے والا لسنر دیکھیں تو دیٹ از ایکشن لسنر ہمیں یاد ہے کہ ایکشن لسنر جو ہے ہم بٹن کے ایونٹس کے لیے استعمال کر رہے تھے ایکشن لسنر میں کیونکہ صرف ایک ہی میتھڈ ہے تو اس لیے اس کی کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس اویلیبل نہیں ہے اور اس کا جو میتھڈ ہم نے یوز کیا تھا وہ تھا ایڈ ایکشن لسنر تو جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایسے تمام لسنر انٹرفیسز جن میں صرف ایک ہی میتھڈ ہے ان کے لیے ہم کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں اپنے ونڈو لسنر کو تو ونڈو لسنر کے اندر تھے سات ڈفرینٹ میتھڈس اور ہم نے پرابلم بھی فیس کی تھی کہ اس میں سے صرف ایک ہی میتھڈ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ونڈو لسنر کے لیے ہمارے پاس کورسپونڈنگلی اویلیبل ہے ونڈو اڈیپٹر اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ونڈو ونڈو لسنر یوز کیا تھا تو ایڈ ونڈو لسنر والا فنکشن یوز کیا تھا رجسٹریشن کے لیے تو یہ جو سلائڈ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس لسنر انٹرفیسز کے کورسپونڈنگ کئی اڈیپٹر کلاسز اویلیبل ہیں اور اس کے رجسٹریشن میتھڈس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انڈیکیشن دے رہی ہے اور دوبارہ وہی ریپیٹیشن میں میں بتا دوں کہ جیسے تمام انٹرفیسز جن میں ایک سے زیادہ میتھڈ ہیں ان کے لیے اڈیپٹر کلاسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور باقیوں کے لیے اڈیپٹر کلاسز پرووائڈ نہیں کی جاتی تو یہ تو ہم نے اڈیپٹر کلاسز کی بیسک تھیوری دیکھی ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اگر ہمارے پاس کوئی طریقہ ایسا نکال لیں کہ جس میں ہم ایک ہی میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھیں گے تو یہ زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا ہمارے پاس اس وقت سامنے ایک کوڈ ایگزامپل آ رہی ہے آپ کی ہینڈ آؤٹس میں یہ کوڈ کمپلیٹلی گیون ہوگا یہاں پہ ہم اس کے کچھ فریگمنٹس ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپ پہ ہمارے پاس public class events example extend window adapter جو یہاں پہ ڈفرینس آیا ہے پرانی ایگزامپل سے پرانی ایگزامپل میں ہمارے پاس ایونٹس ایگزامپل کی کلاس تھی اور وہ ونڈو لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی ونڈو لسنر کے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے اس کو سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑ رہی تھی یہاں پہ ڈفرینس یہ آیا ہے کہ ایونٹس ایگزامپل کی جو کلاس ہے وہ اب ونڈو لسنر کا انٹرفیس نہیں امپلیمنٹ کر رہی بلکہ وہ انہیرٹ کریے ایک اور کلاس ہے جس کا نام ہے ونڈو اڈیپٹر ونڈو اڈیپٹر کی کلاس انہیرٹ کرنے کی وجہ سے ونڈو اڈیپٹر میں جو کچھ بھی ڈیفائن تھا وہ ایونٹس ایگزامپل کی کلاس میں بھی ایز اٹ از اویلیبل ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ انہیریٹنس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کلاس میں ذرا نیچے آتے ہیں ٹاپ پہ ہم نے وہی اپنے جی او آئی کمپوننٹس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ایک فریم ہے اور ایک لیبل ہے پچھلی اگزامپل کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ماؤس لسنر کا انٹرفیس بھی تھا وہ ہم نے یہاں پہ نکال دیا تاکہ آپ کو کوڈ ذرا کم ہو اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ بہتر طریقے سے کر سکیں اس کے بعد ہمارا وہی پرانا میتھڈ آ جاتا ہے جو کہ ہم ہر دفعہ یوز کرتے ہیں اپنی جی او آئی انیشلائز کرنے کے لیے تو یہاں پہ زیوم کریں کہ ہم نے اپنی جی یو آئی انیشلائز کی ہے فریم کریٹ کیا ہے اس میں لیبل کریٹ کیا ہے اپنے کانٹینٹ پین کی لے آؤٹ سیٹ کی ہے اور یہ لیبل اس میں ڈال دیا ہے تو ہم نے جی یو آئی اپنی کریٹ کی ہے اور یہ کمپوننٹ اس کے اندر رکھوا دیا ہے اب جو یہاں پہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پہلے یہی کلاس ایونٹس کو ہینڈل کر رہی تھی تھرو لسنر انٹرفیس اب یہی کلاس ایونٹس کو ہینڈل کرے گی تھرو ونڈو اڈیپٹر انہیریٹنس تو رجسٹریشن کا پروسیس جیو آئی کریشن کا پروسیس اس میں اسٹل کوئی فرق نہیں آیا اب دیکھتے ہیں کہ فرق کہاں پہ آ رہا ہے لاسٹ ہینڈ آؤٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا ریکوائرڈ میتھڈ ونڈو کلوزنگ کا اوور رائٹ کیا تھا اور باقی سکس میتھڈس کی ایم ٹی باڈیز پرووائڈ کی تھیں اب کیونکہ اس کلاس میں ہم ونڈو اڈیپٹر سے انہرٹ کر رہے ہیں اور ونڈو اڈیپٹر کے اندر سارے کے سارے میتھڈس ڈیفائنڈ ہیں ایم ٹی باڈیز کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیریٹنس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے میتھڈس یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں جب وہ سارے کے سارے میتھڈس یہاں پہ اویلیبل ہیں تو ہماری صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا جو ریکوائرڈ میتھڈ ہے جو ہمارے انٹرسٹ کا میتھڈ ہے اس کو اوور کر دیں آپ کو پتا ہے کہ انہیریٹنس میں اگر ہم نے کسی میتھڈ کا بیہیویئر چینج کرنا ہو سب کلاس کے اندر تو ہم اس میتھڈ کو اوور کر دیتے ہیں تو ہمارے ان سات میتھڈ میں سے جو انٹرسٹ والا میتھڈ تھا وہ تھا ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ جس کو ونڈو ایونٹ پاس ہو رہا ہے اس کو لکھا ہے اس کو اوور کیا اور اس کے اندر اپنا وہی J option pane dot show message dialog والا کوڈ ڈسپلے کرا دیا جو کہ ایک پاپ اپ ڈسپلے کرائے گا جب بھی میں اس پروگرام سے ایگزٹ کرنے لگوں گا اس کے بعد اس کلاس کا ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کلاس کو ویژول اس کو آپ چلا دیا ہے جب ہم اس کلاس کو چلا دیں گے تو آپ کے سامنے یہی آؤٹ پٹ آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی یہی آؤٹ پٹ دوبارہ آ جائے گی کوئی اس میں چینج نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اڈیپٹر کلاس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنا صرف ریکوائرڈ میتھڈ امپلیمنٹ کیا ہے اور باقی جو چھ کے چھ میتھڈس ہیں ان کی ڈیفینیشن دینے سے یہاں پہ ہماری ذرا تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے تو ہمارا کوڈ مور مینیجیبل ہے یہاں پہ اسی طرح اگر آپ فردر کوئی اور اڈیپٹر یوز کرنا چاہیں کوئی اور ایونٹ ہینڈل کرنا چاہیں جیسے ہم نے ماؤس موشن کے ایونٹس ڈسکس کیے تھے تو یہاں پہ اس کا کورسپونڈنگ اڈیپٹر لے لیں اور اس کو استعمال کر لیں یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اچانک ایک بات اسٹرائک کی ہوگی ذرا سوچیں کہ میں نے کہا ہے کہ ماؤس موشن اڈیپٹر بھی آپ لگا لیں اور ونڈو اڈیپٹر بھی لگا لیں اور جاوا کے ذرا انہیریٹنس اسٹرکچر کو بھی اپنے دماغ میں لائیں کہ وہ کیا تھا جاوا کے اندر جب ہم نے انہیریٹنس پہ بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ unlike C plus plus it does not allow multiple inheritance interface listener جتنے تھے وہ انٹرفیسز تھے انٹرفیسز آپ جتنے مرضی امپلیمنٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں جاوا الاؤ کرتی ہے لیکن جب اڈیپٹر کی بات آئی تو اڈیپٹر تو تھی ایک کلاس اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری کلاس جو ایونٹ ایگزامپل تھی اس نے انہیرٹ کیا تھا ونڈو اڈیپٹر کے ساتھ تو اگر میں ساتھ ہی ماؤس موشن اڈیپٹر بھی لگانا چاہوں تو کیا ہوگا تو یہ ایک پرابلم ہے ذرا اس پہ بات چیت کرتے ہیں تو we have inherited from window adapter in our last code what if you want to use mouse motion adapter as well mouse motion adapter کے ساتھ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے ونڈو اڈیپٹر کے ساتھ بھی استعمال کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو ڈفرینٹ کلاسز سے ایٹ اے ٹائم انہیریٹنس کرنی ہے یا آپ ماؤس موشن اڈیپٹر نہیں استعمال کرنا چاہتے مے بی آپ کسی اور کلاس سے انہیریٹ کرنا چاہتے ہو جیسے ایپلیٹ وغیرہ so what if you want to use mouse motion adapter as well اور inherit from some other class تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پرابلم ہے کہ Java does not allow multiple inheritance it only allows single inheritance دو کلاسز سے ایک وقت میں انہیریٹ نہیں کیا جا سکتا کیا سولوشن اس کا کیا جائے کہ یہ ہماری پرابلم سالو ہو جائے آپ نے پڑھی تھی انر کلاسز انر کلاسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک آؤٹر کلاس کے اندر ہم فردر کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہم یہیں پہ کچھ انر کلاسز کی ہیلپ سے تھوڑا سا سولوشن دیکھتے ہیں کہ کیسے اس پرابلم کو ہینڈل کیا جائے so what is an inner class inner class is a class defined inside اندر ادر کلاس آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں سلائڈ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑے باکس کے اندر ایک چھوٹا باکس ہے and our outer box is outer our outer class smaller our is our inner class so so class is a class defined inside and outer class اسی لیے اس کو انر کلاس کہا جاتا ہے انر کلاس کا فائدہ کیا ہے inner class can access the instance variables and members of outer class اس کے اس بات کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر کلاس میں ہماری جی او آئی کریٹ ہو رہی ہے اس میں there is a member variable T F جو کہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس کلاس کے اندر جب میں ایک اور انر کلاس بناتا ہوں جس کو میں نے ہینڈلر کلاس کہا ہوا ہے یہاں پہ اور جس کے اندر میں اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھوں گا تو یہ ٹی ایف وہاں پہ ایکسیسیبل ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ہینڈلر کے اندر ہم ڈفرینٹ ہمیں جیو آئی کے کمپوننٹس ایکسیس کرنے پڑتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے جو کیلکولیٹر بنایا تھا اس میں ہم ٹیکس فیلڈس کو ایکسیس کر کے ان کی ویلیوز اٹھا رہے تھے تو اب ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کے اندر کمپوننٹس کریٹ ہو رہے ہیں اور ایک کلاس ہے جس کے اندر ایونٹس ہینڈل ہو رہے ہیں دو ڈفرینٹ کلاسز میں ہم کام لے گئے ہیں ایک کلاس کے اندر جو ایسے کمپوننٹس کا کوڈ ہے جو کہ ایونٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کلاس میں وہ کوڈ ہے جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر رہا ہے ابھی تک ہمارا سارا جو کام تھا اس سے پہلے وہ ایک ہی کلاس کے اندر ہو رہا تھا تو اب ہم یہ کام دو کلاسز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اب دو کلاسز میں لے کے جانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسری کلاس کو ایک سیپریٹ کلاس نہ بنائیں بلکہ انر کلاس بنا لیں جیسا کہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر کلاس جو ہے ہماری اس میں جی او آئی کریشن کا کوڈ ہے اس میں ٹیکس فیلڈ جیسے ٹی ایف تھی وہ وہاں پہ ہے اور انر کلاس جو ہے اس میں ہمارا ہینڈلر کا کوڈ ہے اور اس انر کلاس میں سے آؤٹر کلاس کے ممبر ویریبلس ایکسیسیبل ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس فیلڈ وغیرہ کو اگر ہم ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کی ایکسیس یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے تو انر کلاسز کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی انر کلاسز ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہماری عام ریگولر کلاسز ہیں اس کے اندر آپ ویریبلس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ میتھڈس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے آپ باقی کلاسز میں کرتے آئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بجائے کہ دو سیپریٹ کلاسز بنانے کے ہم نے ایک کلاس کو دوسری کلاس کے اندر بند کر دیا ہے تو انر کلاسز سے جنرلی ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ کوڈ ہو دونوں کلاسز کے بیچ میں اور ایکچولی ایک کلاس دوسری کلاس کا پارٹ ہی ہو لیکن فار ریزنس ہم اس کو ایک علیحدہ سیکشن کے طور پہ علیحدہ ماڈیول کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہوں تو ونڈو ہینڈلنگ اور ونڈو جنریشن جو ہے وہ ایک مین کلاس کے اندر ہو رہی ہے اس مین کلاس کے اندر ہم نے ایک سب سیکشن بنا دیا ہے جو کہ ہماری انر کلاس ہے اور وہاں پہ ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ ہے یہ ساری باتیں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کوڈ کے اندر جا کے کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے وہی اگزامپل دوبارہ آ گئی ہے جو کہ ہم پیچھے سے لے کے چلے آتے جا رہے ہیں پبلک کلاس ایونٹ اگزامپل جب سب سے پہلے ہم نے یہ اگزامپل کی تھی تو ہم نے یہاں پہ انٹرفیسز امپلیمنٹ کیے تھے تو آپ کو اس کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا public class event example implements action listener پھر ہم نے اس میں اور ٹائپ کے لسنر ایڈ کیے تو آپ نے دیکھا کہ ونڈو لسنر آ گیا اور ٹائپ کے لسنر ڈالے ماؤس لسنر آ گیا پھر ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں کیا یہ کہ اس میں وہ لسنرس نکال کے ایک اڈیپٹر ڈال دیا اب ایک اڈیپٹر تو ڈال گیا تھا ونڈو اڈیپٹر دوسرا اڈیپٹر جب ڈالنے گئے تو پتہ چلا کہ جاوا تو سنگل انہریٹنس الاؤ کرتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا انر کلاسز والا جو ہے وہ کام کیا ہے پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں یہاں نہ تو یہ کوئی انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے اور نہ ہی کسی اڈیپٹر سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے تو ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ کہاں جائے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ٹاپ پہ ہم نے جی او آئی کمپوننٹس بنائے اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اب کوڈ شو کر رہے ہیں جو کہ انر کلاس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے انر کلاس کی امپلیمنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہے آپ دیکھیں کہ باہر والی کلاس کے اندر ہی ہم نے جیسے ایک میتھڈ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کر دی ہے private class window handler extends window adapter تو یہ چھوٹا سی چھوٹی سی کلاس چھوٹا سا سب سیکشن ہم نے بنا دیا ہے باہر والی کلاس کے اندر جو کہ ونڈو اڈیپٹر کا کام کر رہا ہے ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے اب یہ والی جو انر کلاس ہے پرائیویٹ کلاس ونڈو ہینڈلر یہ کس ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے یہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے کیونکہ یہ ونڈو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہے اور ونڈو اڈیپٹر نے ونڈو لیسن انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ونڈو ہینڈلر کے اندر آ کے ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی اپنی سلائڈ میں کیا تھا پچھلے کوڈ میں کیا تھا کہ ہم اپنا جو ریکوائرڈ میتھڈ ہے پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ اس کو ہم اوور رائٹ یہاں پہ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک انر کلاس بنائی جو کہ ونڈو ہینڈلر ہے اس کو انہیرٹ کرایا ونڈو اڈیپٹر سے اور اس میں اپنا ریکوائرڈ میتھڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جو ہماری آؤٹر کلاس ہے وہ ابھی کسی ٹائپ کی انہیریٹنس نہیں کر رہی it is free to inherit from any other class it is free to inherit from applet from frame اور اینی ادر کلاس تو انر کلاس کا یہ فائدہ ہمیں نظر آیا کہ انہیریٹنس جو تھی وہ انر کلاس کے پاس آ گئی اب اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم نے جی او آئی کا کوڈ وہی انٹ جی او آئی کا میتھڈ ہمارا آ گیا جس میں ہم نے اپنی ساری لے آؤٹ کی چیزیں کمپوننٹس بنائے اور اس کو فریم بنایا لیبل بنایا لیبل کو فریم میں ڈال دیا وہ سارا کام کیا رجسٹریشن کا پروسیس یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے بار بار جب ڈسکشن کیا تھا کہ ایڈ ایکشن لسنر کرتے ہیں ایڈ ماؤس لسنر کرتے ہیں ایڈ ونڈو لسنر کرتے ہیں تو اس میتھڈ کو اس کمپوننٹ کا ریفرنس پاس کیا جاتا ہے اس اس وہ آبجیکٹ پاس کیا جاتا ہے جو اس ایونٹ کو ہینڈل کر رہا ہو یہاں پہ پہلے ہم آج سے پہلے تک جو کوڈ کرتے ہیں اس میں دس پاس کر دیتے تھے کیونکہ یہ آبجیکٹ خود ہی یہ والی کلاس جو تھی خود ہی ایونٹس کو ہینڈل بھی کر رہی تھی اب ہم نے اس کلاس کے اندر ایک چھوٹی سی انر کلاس بنا دی ہے جس کا نام ہم نے رکھا تھا ونڈو ہینڈلر تو اس کا مطلب ہے کہ ونڈو ہینڈلر کے آبجیکٹس جو ہیں they are capable of handling window events تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں window handler handler equals to new window handler یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم نے ہماری اس انر کلاس کو جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے اس کو انسٹینشیٹ کیا ہے اس کا یہاں پہ آبجیکٹ بنایا ہے اور اس ہینڈلر آبجیکٹ کو اب ہم F dot add window listener والے میتھڈ میں پاس کریں گے کیونکہ یہاں پہ وہ آبجیکٹ آنا ہوتا تھا جو آبجیکٹ ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے پرانی ایگزامپلس میں یہ والا آبجیکٹ خود ہی ایونٹس کو ہینڈل کر رہا تھا کیونکہ یہ کلاس خود سے یا تو انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی یا اڈیپٹر سے انہیریٹ کر رہی تھی تو ہم نے دس لکھا تھا یہاں پہ اب ایک اور کلاس ہے جس کا آبجیکٹ ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے اور وہ کلاس ہے ونڈو ہینڈلر تو آپ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹ یہاں پہ ہم نے پاس کیا تو یہ رجسٹریشن کے پروسیس میں یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کلاس کو آبجیکٹ پاس کیا جو اب ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کو انر کلاسز کے بارے میں بتایا ہے کہ انر کلاسز کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں انر کلاسز کی کیپیبلٹیز ویسی ہوتی ہیں جیسی آؤٹر کلاسز کی ہوتی ہیں انہیریٹنس کر سکتی ہیں وہ اور میتھڈس وغیرہ ڈیفائن کر سکتی ہیں تو آؤٹر کلاس میں اگر ہم انہیریٹنس کر لیں تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے انہیرٹ کر نہیں سکتی تو اگر ہم نے ملٹیپل اڈیپٹرز امپلیمنٹ کرنے ہیں ملٹیپل اڈیپٹرز کی ملٹیپل ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ملٹیپل انر کلاسز بنا لیں ہر کلاس ایک اسپیشل ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک آؤٹر کلاس بنا دیں گے اس کے اندر ایک انر کلاس بنائیں گے جو کہ ونڈوز کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہوگی ایک انر کلاس اور بنا دیں گے جو کہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہوگی وہ انر کلاس جو کہ ونڈوز کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ونڈو اڈیپٹر سے انہیریٹ کر لے گی وہ انر کلاس جو کہ ماؤس کی ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ماؤس اڈیپٹر سے انہیریٹ کر لے گی تو اس کو ذرا ہم ویژولی بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سارا کام ہمارے سامنے ہو رہا ہے جی اس وقت آپ جو سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک مین باکس ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہماری آؤٹر کلاس جو کہ ہماری جی او آئی والی کلاس ہے جس میں ہم ساری اپنی جی او آئی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس دو باکسز ہیں جو کہ انر کلاسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک انر کلاس جو ہے وہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے اور دوسری انر کلاس جو ہے وہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے کوڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل وہی ہماری کلاس ہے جو کہ پیچھے آپ نے دیکھی تھی اس کلاس میں پچھلی سلائڈ کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ونڈو کے ایونٹ کو ہینڈل کیا تھا تھرو انر کلاس تو یہ وہی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے فریم اور لیبل کے جو ویریبلس ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک انر کلاس بنائی ہے جس کو ہم یوز کریں گے ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو private class window handler extends window adapter یہ ہمارے پاس وہ کلاس ہے جو کہ ہم نے پچھلی اگزامپل میں ڈیفائن کی تھی اور ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے کام آ رہی تھی اس کے اندر دیکھیں تو ہم نے ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ جو ہے اس کو اوور کیا تھا اب جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اسی کلاس کے اندر ایک اور ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے ماؤس ایونٹس خود سے آپ بتائیے گا پچھلے ڈسکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے جی بالکل ایک اور انر کلاس بنا لیتے ہیں جو کہ ماؤس موشن اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہو private class mouse handler extends mouse motion adapter یہ والی کلاس بھی جو ہے یہ بھی انر کلاس ہے آؤٹر کلاس نہیں آؤٹر کلاس ہماری کون سی ہے آؤٹر کلاس ہے ایونٹس ایگزامپل اپنے ہینڈ آؤٹ ساتھ رکھیے گا اور اس میں دیکھیں گے جو جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اس کو ہینڈ آؤٹ میں سے ساتھ ساتھ فالو کریں تو پبلک کلاس ماؤس ہینڈلر جو ہے یہ ماؤس موشن اڈیپٹر سے انہیریٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر اپنا اپنا ماؤس کا میتھڈ لکھ دیں گے جس کو ہم اوور رائڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں ماؤس موشن لسنر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس دو میتھڈس تھے ماؤس موو کا میتھڈ تھا اور ماؤس ڈرائڈ کا میتھڈ تھا تو ماؤس موو کے میتھڈ کو میں یہاں پہ صرف اوور رائڈ کرتا ہوں ماؤس ڈریگ کا میتھڈ میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے تو پبلک وائڈ ماؤس موو جو ہے اس میتھڈ کو میں نے اوور رائڈ یہاں پہ کر دیا ہے اور یہ والا جو انر کلاس ہے اب اس کوڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دو انر کلاسز ہیں ایک ونڈو ہینڈر کلاس ہے ایک ماؤس ہینڈر کلاس ہے ونڈو ہینڈر کلاس جو ہے ہینڈ آؤٹس میں آپ نے یہ فالو کرنا ہے ساتھ ہمارے ونڈو ہینڈلر جو کلاس ہے وہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرے گی وہ انر کلاس اور ماؤس ہینڈلر جو کلاس ہے ماؤس موشن ایونٹس کو ہینڈل کرے گی اور دونوں اپنے اپنے رسپیکٹو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ دو انر کلاسز تو بنا دی جو کہ اپنے کورسپونڈنگ ایونٹس کو ہینڈل کریں گی اب رجسٹریشن کا پروسیس بھی دیکھ لیتے ہیں انٹ جی یو آئی کے میتھڈ کے اندر جہاں پہ ہم نے باقی سارے G U I components create کیے تھے وہیں پہ ہم رجسٹریشن کا پروسیس کرتے ہیں window handler W handler equals to new window handler یہ لاسٹ ہم نے کوڈ uh, فریگمنٹ میں بنایا تھا یہ والا ہینڈلر اور یہ ہینڈلر جو تھا ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ اس کلاس کا آبجیکٹ ہم نے پاس کرنا ہے میتھڈ کو تو جو کہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہو تو یہاں پہ اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا تھا اور یہ ہینڈلر ہم نے پاس کر دیا F dot add window listener والے میتھڈ کو اب آپ مجھے سجیسٹ کریں گے کہ ماؤس ہینڈر والی کلاس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ماؤس کے ساتھ ماؤس کے ایونٹ سے رجسٹر کروانے کے لیے تو وہاں پہ ہم وہی کرتے ہیں جو کہ ہم نے ونڈو کے لیے کیا ہے کہ ماؤس ہینڈلر والی کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کر لیتے ہیں mouse handler M handler equals to new mouse handler یہ ہمارے پاس اس کلاس کا ایک آبجیکٹ آ گیا اور اس کو ہم اپنے میتھڈ میں پاس کر دیتے ہیں تو ماؤس کے ایونٹس کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے ہمارا جو میتھڈ تھا وہ تھا F dot add mouse motion listener اور اس کے اندر ہم نے ایم ہینڈلر کا آبجیکٹ پاس کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل اڈیپٹرس کو اگر یوز کرنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل انر کلاسز بنا سکتے ہیں ہر انر کلاس ایک رسپیکٹو ایونٹ کو ہینڈل کرے گی ایک اپنے رسپیکٹو اڈیپٹر سے انہیرٹ کرے گی اور اس انر کلاس کا آبجیکٹ جو ہے وہ ہم پاس کر دیں گے اپنے جو رجسٹریشن کا میتھڈ ہے اس میں یہاں پہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم اگر بٹنس ہیں ہمارے پاس تین چار اور آپ نے ان کے لیے ایک انر کلاس بنا دی ہے جو کہ اس کو اس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے تو کیونکہ بٹنس کے لیے کوئی اڈیپٹر نہیں ہوتا انٹرفیس ہی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو آپ اس کلاس کے لیے بھی پبلک کلاس جو private class button handler implements action listener یہ والا کام کریں گے اور اس کے اندر آپ اپنے میتھڈس ڈیفائن کر دیں گے یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ونڈو ہینڈلر کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ماؤس ہینڈلر کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تو اسی طرح بٹن ہینڈلر بناتے ہوئے بٹن کے بٹن کے ایونٹس کو رجسٹر کرتے ہوئے بٹن ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا پوائنٹ جو میں یہاں پہ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ کو ہر بٹن کے ایونٹ کے لیے ہر بٹن ہینڈلر کو رجسٹر کرواتے ہوئے کیا نیا آبجیکٹ بنانا پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے آپ صرف ایک دفعہ اس کلاس کو آبجیکٹ بنائیں بٹن ہینڈل کلاس کا اور اس کو سارے بٹنس کے ساتھ رجسٹر کرا دیں کیونکہ ایک ہی آبجیکٹ کے اندر سارے بٹن کے ایونٹس ہینڈل ہو رہے ہیں ہینڈ آؤٹ کے اندر ہم نے یہ کوٹ ایگزامپل دی ہوئی ہے اس کو آپ ذرا پڑھیے اور اگر اس میں آپ کی کوئی پرابلم ہو تو پھر ہم سے پوچھ لیجیے گا میں اس کوٹ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں ایک اور کام آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں دیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ ایونٹ ہینڈلر اور ایونٹ جنریٹر کے کمپوننٹس ہمارے ایک ہی کلاس کے اندر ہیں میں نے کہا تھا کہ ذرا دو کلاسز میں بنا کے لائیے گا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے مجھے کافی تھوڑے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ جب تک آپ کام کریں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو جن لوگوں نے کیا ہے وہ اب میری اس بات کو ذرا سمجھ سکیں گے کہ میں یہ کیا کہنے جا رہا ہوں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایونٹ جنریٹر کلاس ہے اور ایک ایکشن ایونٹ ہینڈلر کلاس ہے اور ایک ونڈو ایونٹ ہینڈلر کلاس ہے یہ تین سیپریٹ کلاسز ہیں انڈیویجول کلاسز ہیں ان میں سے کوئی بھی انر کلاس نہیں میں نے آپ کو یہی کام کرنے کو کہا تھا کہ ایک اپنی کلاس بنائیے گا جس میں جی آئی ریلیٹڈ کوڈ ہوگا اور دو کلاسز اور بنائیے گا ایک میں ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کر لیجیے گا ایک میں ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کر لیجیے گا اچھا اب یہاں پہ آپ پرابلم دیکھیے گا کیا ہے اس کے بعد آپ کو انر کلاس کی ذرا اور بھی امپورٹنس کا تھوڑا سا احساس ہوگا اگر میں ایونٹ جنریٹر کلاس آپ سے دیکھنے کو کہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے ایک جے فریم بنایا ہوا ہے اور ایک جے ٹیکسٹ فیلڈ ہے اور ایکشن ایونٹ ہینڈلر کلاس اگر میں آپ کو دیکھنے کو کہوں تو وہاں پہ میں T F dot get text کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کام ہم نے کیا تھا اپنے کیلکولیٹر کے کوڈ کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرابلم کیا ہے جو پرابلم آپ کے سامنے نظر آ گئی وہ کہہ رہے T F is not accessible why T F is not accessible because we have not defined T F inside this class تو اس لیے ٹی ایف یہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایونٹ جنریٹر کلاس کے اندر سے ایکشن ایونٹ ہینڈل کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کریں تو دس کے تھرو ایونٹ جنریٹر کلاس کا ریفرنس وہاں پاس کریں تاکہ اس کے ویریبلز یہاں پہ ایکسیسیبل ہوں اور وہ آسان طریقہ وہ ہے کہ ان دونوں کلاسز کو آپ کریٹ کریں ایز این انر کلاسز ان کو تین سیپریٹ کلاسز کی بجائے جو ہینڈلر کلاسز ہیں ان کو میں آؤٹر کلاس کے اندر ہی ڈکلیئر کر دیتا ہوں آؤٹر کلاس کے اندر ہی بنا دیتا ہوں یہ جو تین کلاسز آپ نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں ان میں سے وہ جو ایونٹ ہینڈل کر رہی ہیں ان کو ایز این انر کلاس بنا لیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کا ایک پیچھے سلائڈ پہ ڈسکس کیا تھا جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انر کلاسز کو آؤٹر کلاس کے جو ممبر ویریبلس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکسیس اویلیبل ہوتی ہے تو جب میں انر کلاس کے اندر آ کے کروں گا T F dot get text تو میرے پاس یہ ٹی ایف جو ہے اویلیبل ہوگا جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے جب میں نے ان کو as a three separate classes declare کیا ہے اس وقت بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا مجھے اپنے ریفرنس وغیرہ پاس کرنے پڑیں گے ایک کلاس سے دوسری کلاس کے اندر ابھی تک ہم نے جو ایونٹ ہینڈلنگ کی ڈفرینٹ اپروچز دیکھی اس میں ہم نے اڈیپٹرز بھی استعمال کیے ہیں ہم نے انر کلاسز بھی استعمال کیے ہیں ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ چلتے چلتے اس کو آپ کو بتاتا چاہوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک کمپریہنسولی کمپلیٹ ہو جائے ویسے بھی جب آپ کئی دفعہ بکس دیکھیں گے تو بکس میں یہ جو اب میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں بہت ایکسٹینسولی یوز کی ہوتی ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ اس کو تھوڑا سا بتاتے جائیں ذہن میں رکھیے کہ یہ خالی ایونٹ ہینڈلنگ کو نہیں ہم اتنا پرولونگ کریں بلکہ ہم اس کے تھرو آپ کو جو ڈفرینٹ اور ٹیکنیکس ہیں وہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو اب چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے انانیمس کلاس تو انانیمس کلاسز یا انانیمس انر کلاسز بھی ہم ان کو کہتے ہیں ایسی کلاسز ہوتی ہیں which do not have any name they are same as inner classes generally in capabilities کچھ تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں I don't want to go into lot of details classes لیکن for for the sake of completeness یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں these are shorter generally shorter than are regular classes اسی لیے ان کو انانیمس فارم میں لکھا جاتا ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں جو یہ ساری میں نے فرینچ بولی ذرا اس کو میں انگلش میں یا اردو میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی دیکھ رہے ہیں آپ کے نیمڈ ورسز انانیمس آبجیکٹس یہ ایک سلائڈ کے اوپر ٹاپک آ رہا ہے نیمڈ ورسز انانیمس آبجیکٹ سے آپ بڑے فیملیئر ہیں کیسے جیسے یہ دیکھیں کہ نیمڈ ہم نے یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ string S equals to hello یہاں پہ ایک ہیلو ایک اسٹرنگ لٹرل ہے اور اس لٹرل کا نام ہے ایس اسٹرنگ ایس ٹائپ کا ہم نے ویریبل ایس اسٹرنگ ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا ایس اور اس کو ہم system dot out dot println کرتے ہیں ایس کو تو ایس پرنٹ ہو جاتا ہے اب اگر اس کے نیچے آپ انانیمس دیکھیں تو system dot out dot println hello جو ہے وہ بھی پرنٹ ہو رہا ہے تو یہ جو اوپر والی line system dot out dot print L N S اور یہ والی line system dot out dot print L N hello یہ دونوں لائنس کیا کریں گی یہ دونوں لائن اسکرین پہ ہیلو کو پرنٹ کر دیں گی فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اوپر والے ہیلو کا reference in the form of S ہمارے پاس ہے ہم اس ایس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں نیچے والے ہیلو کا ہمارے پاس کوئی ریفرنس اویلیبل نہیں وہ یہیں پہ آبجیکٹ بنا تھا یوز ہوا ختم ہو گیا تو نیمڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی آبجیکٹ کا نیمڈ ریفرنس اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اس ریفرنس کے تھرو اس آبجیکٹ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں جب کسی آبجیکٹ کا نیمڈ ریفرنس نہیں ہوتا تو اس کو بار بار استعمال نہیں کر سکتے یہ کام آپ بہت دفعہ کرتے آئے ہیں اسی طرح انانیمس کلاس بھی ایسی کلاس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس کلاس کو آپ رن ٹائم پہ اسی وقت کریٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی اور نیمڈ ریفرنس کہیں اویلیبل نہیں ہوتا اس کی ایگزامپل ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل یہ آپ نے پرانا کوڈ ہے وہی چلا آ رہا ہے ہمارے جیو آئی کمپوننٹس ڈکلیئر ہوئے جہاں پہ آپ کو بکس میں بار بار یہ ریفرنس ملے گا وہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے ونڈو کا ایونٹ ہینڈل کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پوائنٹ سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہی پہ یہ ریفرنس آپ کو بار بار ملے گا F dot add window listener آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ اس کلاس کا آبجیکٹ آتا ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرتی ہے شروع والی ایگزامپلس میں ہم یہاں پہ دس پاس کرتے رہے ہیں پھر ہم نے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہی کے لیکچر میں یہاں پہ ونڈو ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ پاس کیا تھا آپ کے ریفرنس کے لیے میں بتا رہا ہوں لیکن اس جگہ پہ ذرا آپ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں نیو ونڈو اڈیپٹر اس کے بعد ہم ایک بریکٹ اوپن کر رہے ہیں اور بریکٹ کے اندر لکھ رہے ہیں پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ اس کے بعد J option pane dot show message dialog تو یہ والا جو ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تھا ابھی آپ دیکھیں تو پچھلی سلائڈ میں ہم نے کیا کیا تھا پچھلی سلائڈس میں یا پچھلے کوڈ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ونڈو ہینڈلر ایک علیحدہ سے انر کلاس بنائی تھی اور وہ کلاس جو تھی وہ انہیریٹ کری تھی ونڈو اڈیپٹر سے اس کوڈ کے اندر ہماری کوئی ونڈو ہینڈلر کلاس نہیں بنی بلکہ جہاں پہ ہم نے ونڈو اڈیپٹر ٹائپ کا آبجیکٹ پاس کرنا تھا وہیں پہ ہم نے بریکٹ اوپن کی ہے ونڈو کلوزنگ والے میتھڈ کی ڈیفینیشن دی ہے اور بریکٹ بند کر دی ہے ذرا بریکٹس یہاں پہ دھیان سے دیکھیے گا کہ سب سے پہلی جو آپ کی بریکٹ اوپن ہو رہی ہے وہ ونڈو لسنر والی بریکٹ ہے اور سب سے کوڈ کے اینڈ میں اس بریکٹ کا اینڈ ہو رہا ہے جس کے بعد سیمی کولن لگا ہوا ہے اس کے بعد ونڈو لسنر جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے new window adapter new window adapter یہاں اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک ایسے آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کرنا ہوتا ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے بنایا تھا ونڈو ہینڈلر ونڈو ہینڈلر کا ریفرنس پاس کیا تھا تو یہاں پہ ونڈو اڈیپٹر کیا کہہ رہا ہے ونڈو ہینڈلر کو ذرا دماغ میں لائیے ونڈو ہینڈلر کیا تھا private class window handler extends window adapter تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ونڈو لسنر والا کوڈ ہے یہاں پہ ہمیں ایک اڈیپٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے نیو ونڈو اڈیپٹر ایک نیا اڈیپٹر کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس آبجیکٹ کو ہم نے یہیں پہ ڈیفائن کر دیا ہے اس کے لیے کوئی سیپریٹ علیحدہ سے کلاس ڈیفائن نہیں کی یہیں پہ اس کا میتھڈ اوور کر دیا ہے تو یہ جو ہم نے اوور آل ٹیکنیک یوز کی ہے اس کو ہم انانس کلاس کہتے ہیں ہمارے ہینڈ آؤٹ کے اندر اس کے اوپر فردر بھی ڈیٹیل ہے uh, بہت زیادہ ہم انانس کلاس کی ڈیٹیلس میں نہیں جا رہے فار دا ٹائمنگ آپ uh, کی ریفرنس کے لیے کیونکہ بکس میں کئی دفعہ اس طرح کا کوڈ دیا ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ کام کرنے کے بعد ہم ذرا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کی جو اپروچز ڈسکس کی کی ہیں ان کیا ان کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایونٹ ہینڈلس کیے جاتے ہیں by implementing the listen there is second way of handling and that is by extending from adapter classes اب ان دونوں اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں ہم ایک ہی کلاس میں ایونٹ جنریٹر کمپوننٹ رکھتے ہیں اور ایونٹ ہینڈلر کمپوننٹ رکھتے ہیں تو جو آپ پہلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ same class putting event handler and generator in one class اور ہمارے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم دو سیپریٹ کلاسز بنا لیں سیپریٹ کلاسز کے ہم نے دیکھا اندر دیکھا تھا کہ ہم آؤٹر کلاسز ہی بنا لیں ساری یہ وہ کام ہے جو کہ میں نے آپ کو دیا تھا ایز اے ہوم ورک کرنے کے لیے یا ہمارے پاس آپشن تھی کہ جب ہم ملٹیپل کلاسز بنا رہے ہیں تو ہینڈل کلاسز کو ایز این انر کلاسز رکھتے ہیں اور تیسری آپشن ہم نے دیکھی ہے کہ انر کلاسز کی بجائے انر کلاسز کو انانیمس انر کلاسز کے طور پہ بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے ہینڈ آؤٹس میں اس کی ملٹیپل اگزامپلس اویلیبل ہیں یہاں پہ ساتھ ہی میں جلدی سے آپ کو ایک تھوڑا سا ہوم ورک دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ جی یو آئی نظر آ رہی ہے ہینڈ آؤٹ میں بھی ہمارے ہے یہ آپ نے بنانی ہے اور اس کی یہ وہی ایڈریس بک جو ہم نے ابھی تک بنائی تھی اس کا انٹرفیس تھا اور اس کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایڈ کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے ہم نے یعنی کہ جو نیا نئی انفارمیشن ڈال سکیں ہم نے اپڈیٹ کا ڈیلیٹ کا اور سرچ کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں ایکسرسائز کی ڈیٹیلز گیون ہیں وہاں سے کر کے اس ایکسرسائز کو بنائیے گا لیکن اب آپ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی جیو آئی بیسڈ اپلیکیشنز آپ بنا سکیں تو آج کے لیکچر میں اور پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیو آئی کیسے بنتی ہے اس کے ایونٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ G U I based programming کی پریکٹس کریں ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو کوئی ہینڈ آؤٹ دے دیں گے انٹروڈیوس کروا دیں گے جہاں پہ آپ ڈریک ڈراپ کر کے جی او آئی بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں ہم نے اپنے کوڈ میں deliberately notepad based approach رکھی ہے تاکہ آپ کو بیسک میکینزم کا پتہ چل سکے جو ڈریک ڈراپ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ بٹن سلیکٹ کر کے جہاں چاہیں گے رکھ لیں گے اپنی باقی چیزیں رکھ لیں گے لیکن اگر آپ کو لے آؤٹ مینیجرس کا پتہ ہوگا تو یہ سارے کام کر سکیں گے ایونٹس کا پتہ ہوگا تو پھر سمجھ سکیں گے کہ وہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ کے لیے کیا کر رہی ہے جے بلڈر کا پرسنل ایڈیشن فری اویلیبل ہے you can download it بہت سارے ایکلیبس ایک اوپن سورس آئی ڈی ہے you can download it so there are many I Ds which are there to help you out یہاں تک ہم نے ایونٹس اور جی او آئی پہ بات کی نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹرسٹنگ ایک ٹاپک شروع کریں گے how you can connect with your database تو نیکسٹ لیکچر تک آئی ایم آئی ہوپ کہ آپ یہ جی یو آئی اور ایونٹس کو اچھی طرح پریکٹس کریں گے انشاءاللہ شاء آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی